السلام علیکم السلام جی ساتھی آگے کے ٹائم کا پتا ہے بتا دیا تھا آپ لوگوں نے پونے آٹھ کا بتایا تھا میں نے پونے آٹھ کے حوالے سے کہا تھا جی پونے آٹھ بجے ان شاء اللہ شروع ہو جائے گا جی ٹھیک ہے اچھا جو آپ لوگوں نے ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا سبق سنانے کے سبق بھی سنانا ہے ہمارے ساتھیوں نے بہت تھوڑا سبق سنایا ہوا ہے بہت تھوڑا سبق سنایا ہوا ہے اب تو ہم سمجھیں گے بالکل ختم ہونے والی ہے علم صرف اول تو ختم ہونے والی ہے علم صرف اول یہ اولین ہے تو پھر اس کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا اولین کا مطلب ہوتا ہے پہلے دو حصے یعنی اول اولین یعنی پہلے دو پہلے دو تسمیا کا سیکھ ہے تو اب اس میں سے بالکل یہ تو ختم ہو گئے تین چار سفے رہ گئے ہیں اس کے اندر اور آپ لوگ ابھی تک بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں کیسے چلے گا یہ اگر ہم اس طرح نہیں چلتے رہے اسی طرح ہی چلتے رہے ابھی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے آپ لوگ تو بہت پیچھے ہیں تھوڑی سی ہمت کریں کیا اچھا، تھوڑی سی ہمت کریں ہمت کر کے سنا لیں میں نے تو پڑھایا بھی بہت آہستہ آہستہ ہے بہت آہستہ پڑھایا میں نے پڑھایا ہی اتنا آہستہ ہے کہ میں تو کوئی حیران ہوتا ہوں کہ میں تو بہت آرام آرام سے آرام آرام سے لے کے چلاؤں اور اجرا تو ابھی تک میں اس لیے شروع نہیں کر پا رہا گرا تو میں شروع نہیں کر پا رہا صرف اسی وجہ سے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو جب یاد ہو جائے گا جب انشاءاللہ یہ اول حصہ ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہمارا اجرا کا بھی معاملہ شروع ہو جائے گا پھر ابھی تو صرف وہ صرف جو اس کی جو سوالات ہوتے ہیں صرف میں وہ کرواتا ہوں اسی کے اندر جو سوالات دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑی سی ہمت کریں ہمت کریں مجھے پتا ہے کہ واقعی ذرا ہوتی ہے ایک نئی چیز ہوتی ہے انسان نئی چیز سے ہمیشہ گھبراتا ہے لیکن اس کا ثواب سوچ, سوچا کرے نا کہ یہ کتنی اونچی چیز ہے سواب کے جو ہوتا ہے جب انسان سواب کو سوچتا ہے تو پھر انسان میں شوق پڑتا ہے اس کا ثواب سوچے نا کہ کیا کچھ ملے گا پر اور اگر پڑھتے پڑھتے پڑھتے ہی زندگی ختم ہو گئی اور علم پورے طور پہ حاصل نہ بھی ہو سکا تو قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحابہ کو فرمایا تھا صحابہ کو فرمایا کہ عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسے ہی ہے عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ادنا صحابی کی بات کی ہے اعلیٰ صحابی کی تو بات نہیں کی ادنا صحابی کی بات کی یعنی ادنا صحابی سے مراد صحابت سارے بہت اونچے ہیں لیکن اگر سمجھے ڈیڑھ لاکھ کے قریب انبیاء ہیں صحابہ ہیں ڈیڑھ لاکھ اب پہلی بات ہے ان کے بھی تو درجے ہیں نا اور سب سے اونچے مقام کے اوپر امت کا یہ ہے کہ جی سارے انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی جو ہے امبیا کے بعد سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کے برابر تو نہیں ہے نا صحابہ کے اندر بھی درجے ہیں کون پہلے یعنی پہلے نمبر پہ کون دوسرے تیسرے چوتھا پانچواں فرمایا کہ ادنا صحابی کے اوپر جو میری فضیت ہے حضور وسلم کی تو فضیلت صحابہ سے کتنی گنا درجے بڑھ کر ہوگی کتنے درجے بڑھ کر ہوگی سارے سارے انبیاء سے افضل ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء سے بھی افضل اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح کی میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ہے ایسے ہی عالم کی فضیلت غیر عالم پر اس کو سب سوچ کے تمہیں پیدا کیا کر علم دین حاصل کرنا ہے میں آپ کو کہوں کہ جی فلاں چیز ہے اس کی اسپیشلائزیشن آپ کر لیں ہاں، اس میں آپ بن جائیں تو آپ کو مہینے کی دس لاکھ روپے تنخواہ ملا کرے گی دس لاکھ تو آپ کہیں گے کہ جی خیر ہے کوئی بات نہیں محنت کرنی پڑتے ہیں محنت کرتے ہیں کتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے جی، جو بندے ایف آر سی ایس کرتے ہیں ایف سی پی ایس کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے جی پہلے پانچ سال میڈیکل پڑھیں پھر اس کے بعد ہاؤس جاب کریں ہاؤس جاب کرنے کے بعد پھر اب تو چار سال کی وہ ہے کہ چار سال آپ نے کرنا ہے بس اسپیشلائزیشن کے اندر چار سال جی اس کے بعد پھر پارٹ ون کرنا ہے پھر چار کچھ ہاسپٹل کے اندر اور اس کے بعد پھر آپ نے پارٹ ٹو دینا ہے کتنا پڑھنا پڑتا ہے ہم کو وہ کیوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اسپیشلسٹ بن جائیں گے بنتے تھوڑے کوئی بندے پیسے آنے لگ پڑتے ہیں کہ جی اسپیشلسٹ بن جائیں گے کوئی بندہ سرجن بن گیا کوئی ریڈیولوجسٹ بن گیا کوئی آئی اسپیشلسٹ بن گیا وہ تو پیسے نہیں شروع ہو جاتے لیکن بندہ سوچ رہا ہوتا ہے آج سے بیس سالوں بعد کہ جی میں پریکٹس کو اپنی اسٹیبلش کر لوں گا کرتے کرتے کرتے ایک وقت آئے گا تو اس اس کے اندر تو شوق ہوتا ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جا رہا ہے ہم جو ہے ہمیں شوق کیوں نہیں ہمیں شوق کیوں نہیں ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ علم دین حاصل یہ بات یاد رکھیے گا علم دین سے اونچی علم دین سے اونچا علم کائنات کے اندر کوئی نہیں یہ بات یاد رکھیے گا علم دین سے اونچا علم کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر دین کا علم سب سے اونچا علم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں جس کے لیے جس کو اللہ علم دین کے راستے پہ لگا دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے اللہ نے کا ارادہ کیا بھلائی کا ارادہ کیا یعنی وہ دین کی پڑھنے پڑھانے میں لگ گیا چھوٹی چیز نہیں ہے چھوٹی چیز نہیں ہے بہت اونچی چیز ہے بہت اونچی چیز ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے اس لیے جو ہے ہمت کریں ہمت کریں اس کو پڑھنے کے لیے بار بار اپنے اساتذہ کو یہی ہوتا ہے ہمارے اساتذہ بھی ہمیں شوق دلاتے رکھتے بار بار بار بار اساتذہ شوق دلاتے کہ جی دیکھو ہمت کرنی ہے پڑھنا ہے یہ اس چیز کا سواب سوچو اور نہ ہمیں بھی پتا تھا جب ہم پڑھتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا فراغت کے بعد کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا علم دین اگر بنا پڑے تو کچھ بھی نہیں ہے یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر کا بجلی کا بل اور جو گھر کا کرایہ ہے وہ زیادہ ہے اور میری تنخواہ تھوڑی ہے اور میری تنخواہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ اچھی تنخواہ شکر اللہ کا بڑا امید مدارس میں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار تنخواہ دیتے ہیں اور اگر کوئی بندہ دنیا کی خاطر پڑھنا چاہتا ہے علم دین تو کچھ بھی نہیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہم تو پڑھ رہے اس لیے نہیں ہم تو پڑھ رہے آخرت کے لیے آخرت کے لیے پڑھنے اسی لیے یہ سوال کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے بڑا بیوقوفی کی بات ہوتی ہے اس سے پوچھا جائے کہ جی تم علم دین پڑھ رہے ہو تو کیا ملے گا تمہیں اس کے بعد تمہیں اس کے بعد کیا ملے گا کتنی تنخواہ پہ نوکری مل جائے گی بھائی ہم نوکری کے لیے تو پڑھ رہے نہیں ہم نوکری کے لیے تو پڑھ رہے نہیں اس لیے تھوڑی سی ہمت دکھائیے ہمت دکھائیے ہمت کر کے یاد کریں کہ بار آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں ہمت کریں پڑھیں بار بار اپنے آپ کو شوق دلائیے کہ بھائی یہ مجھے یہ آخرت کا سکہ ہے آخرت کا سکہ ہے مجھے آخرت میں کام دینا ہے ان چیزوں میں اور یہ ابھی آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے جس وقت قبر میں جا کر قبر میں جا کر آنکھیں کھولیں گی اس وقت پتا چلے گا واقعی اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا کلاس ہو رہی ہے یہی تو کلاس کا وہ ہے میں صرف آپ کو صرف شیخ موسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا موسا رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے اندر شیخ الحدیث تھے حضرت نزی شریف پڑھایا کرتے تھے اور ان کے بیٹے بھی مولانا زہیل ان کی بھی آپ نے سیڈیز وغیرہ سنی ہوں گی ہدایت الناف وغیرہ کافیا اور اس طرح مختلف قسم کی شیخ صاحب کو جب انتقال ہوا شیخ صاحب کو جب انتقال ہوا شیخ صاحب یتیم ہو گئے تھے چار پانچ سال کے تھے یتیم ہو گئے تھے والدہ نے بڑی مشکل سے پڑھایا اور اس طریقے سے مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد صاحب تھے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی اونچی شخصیت تھے تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پڑھایا اور اس طرح یہ پڑھتے رہے پھر پڑھتے پڑھاتے بڑی مشکل سے بہت تنگ حالات کے اندر زندگی گزری پڑھتے رہے پڑھاتے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا علم دین حاصل کیا پھر جامع شکیہ کے اندر پڑھاتے رہے مسال بازی رحمت اللہ علیہ شیخ صاحب کا جب انتقال ہوا شیخ صاحب کا جب انتقال ہوا ساری دنیا نے دیکھا ساری دنیا کو یعنی اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا شیخ صاحب کی قبر سے خوشبو جاری ہوئی خوشبو جاری ہوئی ادھر ہی لاہور کے اندر میانی شریف کے اندر ان کی وہ ہے قبر ہے میانی شریف کے اندر علی لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے احاطے کے اندر ہی ہے مایا احمد اللہ لاہوری صاحب کی قبر ہے ساتھ اور ان کی بھی شیخ صاحب کی قبر سے خوشبو جاری ہوئی اور ایسی خوشبو جاری ہوئی کہ جی ایک طرف سے مٹی اٹھاتے تھے تو ایک اور خوشبو دوسری طرف تیسرے تیسری خوشبو پانچ لوگوں نے یہ بھی باتیں کی کہ لوگ ڈال دیتے ہیں وہ ڈال بھی دیتے ہیں تو وہ کتنی دیر خوشبو باقی رہے گی کتنی دیر خوشبو باقی رہے گی تھوڑی سی دیر رہے گی نا پھر ختم ہو جانی چاہیے نا باہر کھلی کا فضا کے اندر کا وہ ہے تو کرتے کرتے لوگ آتے تھے لوگوں نے مٹی اٹھانا شروع کر دی مٹی اٹھانی شروع کر دی اور پورے سڑک کے اوپر کر کے تھی میانی شریف کے اندر اور باہر تک خوشبو ہی خوشبو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ خوشبو شروع ہو گئی قبر سے تو آتے تھے لوگ آگے قبر کی مٹی اٹھا کے لے گئے قبر کی مٹی اٹھا کے لے گئے قبر کی مٹی مٹی ڈالنی پڑتی تھی بڑا مسئلہ بن گیا جی بدات نہ شروع ہو جائے یہاں پر بدات نہ شروع ہو جائے علماء نے دعائیں کی یا اللہ جو ہے یہ, یہ چیز ختم ہو ورنہ یہاں پہ تو ہو جانا ہے تین دن تک خوشبو کا سلسلہ جاری رہا تین دن تک شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ہم علماء میں صحیح باز کو اور حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک ہاں، جب تک میرے بیٹی میری اولاد یہ دعا نہیں کرے گی جب تک اولاد دعانی کرے گی تب تک یہ خوشبو بنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو علم دین کے اندر اللہ نے کیا مقام رکھا ہے اللہ نے یہ جاری کر دی ہے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں پھر اولاد نے دعا کی بیٹے نے چار حضرت کے دعا کی جو ہے وہ پھر قبر یعنی مٹی اس ہوئی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی تو یہ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا قبر سے خوشبو جاری ہوئی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے دین کی خاطر جو لگتے ہیں میرے دین کی خاطر جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں آخرت کا تو مقام ان کا آخرت کا مقام کو دنیا میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں چند عرصہ پہلے کی بات ہے یہ تو مشہور ملتان کے اندر خیر محمد جلندری صاحب رحمت اللہ خلیفہ تھے خیر المدارس المدارس والے والے جو خیر خیر خیر محمد جلندری صاحب انہی کے اوپر خیر المدارس اس پہ انشاءاللہ اللہ وہ کچھ ملے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے بس اخلاص کے ساتھ لگے رہیں محنت کریں اخلاص کے ساتھ لگے رہیں محنت کریں پڑھنا پڑھانا میں اب سے یہ کہتا ہوں ہم تو بھائی جو پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے ہم کیوں ہم کہتے ہیں چلو ٹوٹا پھوٹے ہی لگے رہو لیکن لگے رہو ٹوٹے پھوٹے ہی لگے رہو لگے رہو اس کی وجہ ہے کہ چلو اپنا نام تو کم از کم لکھوا لیں نا اپنا نام تو لکھوا لیں اس چیز میں یا اللہ ہم بھی جو تھے ہم نے بھی کوشش کی تھی یہ پڑھنے پڑھانے کی اور لگے رہے لگے رہے لگے رہے مصروفیات کی وجہ سے ہم نہیں پورے طور پہ نہیں وہ بن سکے لیکن یہ تھا کہ کوشش ہم نے کی جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیامت کے دن علماء کا جھنڈا وہ تو کیا پتا ہم بھی جو اس میں شامل ہو جائیں کہ جی ہم بھی ان کے جھنڈے کے اندر آ جائیں تو کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا تو کر سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ساتھی کو کوئی ساتھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نہ پڑھ رہا ہو بھائی ہر ساتھی کو پڑھنا چاہیے بھائی آپ دس سالوں میں کر سکتے دس سالوں میں کرو اور یہ بھی نہیں ہے وفاق کے امتحان دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وفاق کے امتحان میں نے دینے ہی دینے جو جب وفاق کا جو عالم ہوگا تو وہ اللہ کی نظر میں عالم ہوگا جس نے وفاق سے نہیں پڑھا ہوا وہ عالم نہیں ہوگا یہ کس نے کہہ دیا ہاں سند ہونی چاہیے سند سے مراد کاغذ کا ٹکڑا نہیں سند سے مراد ہے کسی استاد سے پڑا ہوا ہو اور ایسے استاد سے پڑا ہوا جو باقاعدہ کسی جس کی جس نے باقاعدہ باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا ہوا ان اساتذہ نے باقاعدہ کسی سے پڑھا ہوا اس طرح پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے سیدھی ایک نسبت چل رہی جیسے ہوتی اس طرح پڑھا ہوا ہونا چاہیے اس لیے اب بعض علماء سناتے ہیں ہم بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے نہیں پڑھا ہوا یہ عالم نہیں ہے وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے خود کتاب کو کھول کے خود بیٹھ کے پڑھ لیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی وہ ہیں تو ہماری اس میں اسناد چلتی ہیں سنت چلتی ہے ہمارے یہاں صنعت چلتی ہے سنت سے مراد یہی سلسلہ کڑی چین یہ چلے گی اور ضروری ہے حدیث کے حوالے سے بھی محدثین نے بڑا خیال رکھا اس کا بھائی فلاں فلاں فلاں سنا فلاں فلاں سنا کرتے کرتے کرتے اس لیے ذرا ہمت ٹھیک ہے نا ہمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مجھے بتائیے ہم کس جگہ سے اوپر تھے فصل نمبر آٹھ اس میں مقبول ہم نے پڑھ لی تھی اس میں مقبول ہم نے پڑھنی تھی یا پڑھ لیے فصل نمبر آٹھ اچھا اس میں مقبول پورا مکمل ہو گیا تھا اس کے سوالات سوالات بھی ہو گئے تھے چلیے جی بسم اللہ الرحیم فصل نمبر نو اس میں تفصیل فصل نمبر نو اس میں تفصیل تفضیل فضیلت سے ہے نا تفضیل تفضیل فضیلت دینا یعنی فضیلت ہوتی ہے جس میں کسی ایک کو کسی کے اوپر فضیلت دی جاتی ہے تو جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی امتان کیسے ہوگی افلو افلانے افلونا افا افلو لو افلان افلون افائل افلو کا مطلب ہے زیادہ کرنے والا ایک مت افلان زیادہ کرنے والے دو مت افلونا زیادہ کرنے والے سب مرد افائل زیادہ کرنے والے سب مرد افلونا کا مطلب بھی ایک ہی ہے اور افائلوں کا مطلب بھی ایک ہی ہے زیادہ کرنے والے سب مرد دونوں استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں افل و افلان افلون یہ مذکر کے اندر ہے سارا افل و افلان افلون افائل اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر کیا کہتے ہیں اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اکبر کون سی گا وہ اس میں تفصیل تھا تو اس میں تفصیل گئی وہ افالو کا وزن ہے اکبرو اللہ اکبرو اصل میں ہے لیکن وہ سکتا کرتے ہیں تو اللہ اکبر تو افل افلان افالون افائل اور فیرت تھے مذکر کے سیگے مونس کے سیگے کیسے آئیں گے وہ آئیں گے پولا پولا فولیاتن پو فولیان فولیاتن نے فولا پولا کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادہ کرنے والی ایک عورت فولیان نے زیادہ کرنے والی دو عورتیں فولیاتن زیادہ کرنے والی سب عورتیں اور پو اس کا بھی معنی کیا ہے زیادہ کرنے والی سب اور ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آ جائیں گے یہ چیز قاعدہ اس میں تفصیل واحد مذکر ہمیشہ افلوں کے وزن پر بنا دو اس میں تفصیل دیکھیں اس میں فرق کیا ہے ایک مذکر کے لیے ایک معنس کے لیے اگر مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے تو افالو افالون افال افالو سیگے استعمال ہوں گے اور مونس والے سیگے اگر مونس کے لیے استعمال کرنے ہیں تو پھر کیا ہوگا پولا پولا پولا پوالون پولا پولا پولا تن پوالون یہ استعمال ہوں گے تو قاعدہ اس میں تفصیل اس میں تفصیل واحد مذکر ہمیشہ افالو کے وزن پر بنا لو نفلوں کے وزن پر بنا لو اور واحد مونس فولا کے وزن پر جو واحد مونس آئے گا وہ کس پہ آئے گا فولا کے وزن پر جیسے اکبر اکبر میں نے ٹھیک ہے اکبر اور اکبر کی مونس کیا آتی ہے کبرا نام بھی ہوتا ہے کبرا بڑی بیٹی ہوتی ہے اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں کبرا نام رکھ دیتے ہیں کبرا یعنی بڑی تو کبرا یہ کیا ہوتا ہے نام ہوتا ہے اصغر چھوٹے اکبر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے اصغر چھوٹا زیادہ چھوٹا یعنی چھوٹائی ملاتا ہے زیادہ چھوٹا اصغر کا مطلب ہے زیادہ چھوٹا اور سغرا زیادہ چھوٹی جو عورت ہے زیادہ چھوٹی اور سغرا یہ بھی نام ہوتا ہے سغرا سغرا بی بی تو یہ نام ہوتے ہیں اکبر کوبرا اصغر سغرا وغیرہ جب ماضی سے حرفی نہ ہوگی اس میں تفضیل نہیں آئے گا اگر ماضی کا پہلا سیگا سے حرفی نہیں ہے واحد مذکر غائب کا سیگا ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیگا اگر تین حرفوں سے زائد ہے تین حرفوں سے زائد ہے جیسے فلاق نا تین ہے تو اس میں آئے گا افل لیکن اگر تین حرفوں سے زائد ہوگا پہلا سیگا تو پھر اس میں اس میں تفصیل کا سیگا نہیں آتا ٹھیک ہے اس میں اس میں تفصیل کا سیگا نہیں آتا یہ شاء آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ شاء اللہ علم سیگا کے اندر جا کر دوسرے سال کے اندر جو ہے علم سیگا کے اندر کہ پھر وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پھر وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے جب نہیں آتا تو پھر کیا کریں گے تو جب ماضی سے آرٹی نہ ہوگی تو اس میں تبدیل نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب بات آتی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کیا فرق ہے کہ جیسے ہم نے کہا نا افالون اور افالو ترجمہ میں کیا آتے ہیں زیادہ کرنے والے سب مرد اور افائل زیادہ کرنے والے سب مرد اس طرح فو لیات زیادہ کرنے والی سب عورتیں اور فو علوم زیادہ کرنے والی سب عورتیں تو یہ دو دو سیگے کیوں آ رہے ہیں بھائی ترجمہ ایک ہی ہے تو یہ دو دو کیوں آ رہے ہیں یہ ان شاء اللہ آپ پڑھیں گے ایک جو ہے نا جمع مذکر سالم کا ہے جمع سالم کا ہے اور ایک جمع مقصر کا ہے ایک جمع سالم ہے اور ایک جمع مقصر ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جمع سالم اور جمع مقصر انشاءاللہ شاء کے اندر ہم پڑھیں گے جمع سالم کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر واحد کی واحد جو ہے نا وہ سلامت رہتا ہے واحد سلامت رہتا ہے اور جیسے مسلم ہے نا مسلم تو اس کی جمع سالم کیا آتی ہے مسلمون دیکھیں وہی میم سین لام میم مسلم تو مسلمون کہتے ہیں جمع سالم جو قائم رہتی ہے مسلم ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ٹوٹ جائے کا لفظ تبدیل ہو جائے تو اس میں اس کو کہتے ہیں جمع مقصر کسر کا مطلب مقصر کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی مقصر ٹوٹی ہوئی یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی میں اب اتنی چھیڑ رہا ہوں ان چیزوں کو بس ابھی آپ اس سے تھوڑا سا وہ کرتے جائیں ہوتا ہے بعض طالب علموں ہوتا ہے میں خود اس طرح کی میری ایک بڑی نیچر میں نے آپ کو بتائی تھی نا وہ جو ہوتی ہے دفعہ بندے کی نیچر ہوتی ہے کہ بھائی کیوں آخر کیا وجہ کیا ہے سر کیوں ہے دو کیوں آ رہے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو وہ بات نہیں بتانی پڑتی سو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری توجہ ہٹنا جائے اس جگہ سے اس لیے ابھی اس کو آپ وہی سمجھیں ان شاء اللہ آگے جا کر اس بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کہیں گے ہر بات ہی آگے جا کے سمجھ آئے گی ہر بات ہی ہاں بھائی ہر بات ہی آگے جا کے سمجھ آئے گی کئی باتیں جب اگلا سبق پڑھتے ہیں تو پچھلی باتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں ابھی تو آمننا سدکنا جو ہے نا اس طرح کا معاملہ چلے گا ابھی تو یہ کام کرنا ہے آپ نے بعد میں پھر وہ آئیں گے کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی ایک ایک کیوں کیوں ہوتا ہوتا ہے ہے یہ ابھی ایک وہ نہیں اب ابھی نظم آ گئی نظم کیا کہتے ہیں وزن ہیں دو افل افل تفضیل کے یعنی وزن ہیں دو افل تفل ہو واحد مذکر کے لیے اور مونس کے لیے پولا ہوا یاد رکھ اس کو جو میں نے لکھ دیا افل تفضیل میں یہ شرط جان تین حرفی ماضی ہو اے خوش بیان گر سلاسی ہو مجرد کا ایک بھی سیگا نہ آئے نہ اس کا آئے گا تفصیل لفظ چاہیے اچھا جی، ہاں اصغر اب تفصیل کا تفصیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں فضیلت دی جائے فضیلت کبھی بڑا ہونے کے اعتبار سے دی جا سکتی ہے اور کبھی چھوٹا ہونے کے اعتبار سے بھی دی جا سکتی ہے فضیلت جیسے ہم کہتے ہیں نا اکبر تو یہ کیا بڑائی کے اعتبار سے فضیلت ہے ٹھیک ہے اور اصغر اصغر یہ چھوٹا ہونے کے حوالے سے یہ سب سب سے سے چھوٹا چھوٹا ہے اصغر تو اس میں دونوں کے اعتبار سے پائی جا رہی جیسے میں نے جیسے صفت ہوتی ہے نا صفت تو اب وہ کیا ہوگا صفت ہم جو ہے اب صفت ہم جو ہے اس میں ہم کیا کہیں گے وہ کبھی اچھی بھی بندے کے اندر اچھا- اچھی بھی بات ہوتی ہے کبھی بری بات بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کی صفت ہے وہ برائی ہوتی ہے تو دونوں کے لیے ہاں کسی چیز کی جو انتہا ہے کسی چیز کی انتہا چاہے وہ بڑا ہونے چھوٹا ہونے کے اعتبار سے ہو تو اس میں تفصیل ٹھیک ہے نا ہاں یہ ایڈجیکٹوس کا بالکل جو وہ ہوگا ایڈجیکٹو میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ دونوں قسم کی اس میں آ جاتی ہے گڈ دونوں ہو جاتے جی اب آ جائیں جی سوال کی طرف آ جاتے ہیں سوالات کی طرف آ جاتے ہیں اسما امنا عالم سے اس میں تفضیل کی پوری گردان کرو میں اب کرتا جاتا ہوں دیکھیں اسماؤ سے میں گردان کرتا ہوں اسماؤ اسمان وہی افلو کے وزن کے اوپر ہے نا اسماؤ کا کیا مطلب ہوگا زیادہ سننے والا ایک مرد اسماؤ کیا مطلب ہے زیادہ سننے والا ایک مرد اسماؤ ٹھیک ہے لیکن آپ نے بڑا خیال کرنا ہے یوں یسماؤنا تسما و تسمان یسمانا تسما تسمان تسمعین رسمان تسمانا اسما اور نسم واحد متکلم مظاہرے کے اندر بھی وزن آ رہا ہے اسماؤ واحد متکلم مظاہرے کا مظاہرے کا معروف کا اسما وزن آتا ہے نا مظاہرے معروف کے اندر اسما وزن آئے گا یسماؤ کی گردان اگر آپ کرتے ہیں یسماؤ یسمان یسماؤنا تسمان یسمعنا تسمع آنا تسمعون تسما تسمع تسمعنا اسمعو تسما تسما واحد متکل آ گیا مظاہرے معروف اور یہ بھی آ گیا اب پتہ کیسے چلے گا یہ بھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا پتا بھائی ایسے چلتا ہے کہ آس پاس والی عبارت سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کیا بات چلتی ہے یہ اس میں تفصیل والا سیگا ہے یا یہ واحد متکلم کا سیگا ہے اس والی عبارت سے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے جو سینٹینس چل رہا ہوتا ہے نا سینٹینس کے اندر جیسے ایک ورڈ ہوتا ہے اسے کئی میننگ ہوتے ہیں اب اس جگہ پہ کون سا میننگ استعمال کیا گیا ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے اس سینٹینس کو پڑھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس یہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے تو اسماؤ یہ کیا ہوگا زیادہ سننے والا ایک مرد اسماؤنا اسامیو اسامیو دوبارہ دیکھیے اسماؤ اسمان اسماؤنا اسامیو ہم نہ اسے کردان کریں گے ایک آپ کو دان آگے ساری آ جائیں گے امنا ہو امنا آنے امنا اونا امان ہو ٹھیک ہے آلمو سے عالمونا عالم عالم عالم عالمان عالمونا عالم آپ نے دیکھا ہوگا ہم پتا بھی لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں واللہ عالم واب سواب کے ساتھ بشواب و اللہ عالم فتوا لکھنے کے بعد آخر میں جو لفظ لکھا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ بات لکھ دی ہے تو لیکن اللہ عالم اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں جو صحیح بات درست بات ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں تو عالموں کا سیکھا کیا ہوتا ہے یہ اس میں تفصیل کا مجرت کا کیا مطلب ہے یہ بھی ابھی یہ بھی آگے سمجھ آئے گی انشاءاللہ مجرد کی بات تو سمجھ آئے گی علم و کا دو دوسرا حصہ جب شروع ہوگا نا مجرد اور مزید مجرد اور مزید آپ علم و کا پہلا دوسرے حصے کا پہلا صفحہ دیکھیں نا علم حصہ دوم کا حصہ دوم کا پہلا حصہ دیکھیں پہلا صفحہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ واضح سراسی روبائی لکھا ہوا نیچے جائیں گے تو مجرد اور مزید بھی لکھا ہوا ہے مجرد اور مزید بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ نیٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہی ہو گیا بند ہی ہو گیا بالکل آن ہی نہیں ہو رہا تھا جی بات کی چل رہی کہ سما من آ منا منا اور اسی طرح یہ آگے دوسرا سوال نمبر دو سوال نمبر دو اس میں آپ نے بتانا عالمونہ سمایاتون اور ازارگو کے معنی بتاؤ ٹھیک ہے آلامون آیاتن ازہ عالمونا کا مطلب کیا ہوگا زیادہ جاننے والے سب مت یاتن سمایاتن زیادہ عورتیں جاننے والی اور سننے والی عورتیں زیادہ سننے والی عورتیں ازاربو ازاریبو کرنے والے سب مت ازار فائلو کا وزن ٹھیک ہے نا جیل کے جیل کے اردو جملوں جملوں کی عربی دیکھیں زیادہ سن دو مت زیادہ سننے اسماؤ سے ہوتا ہے نا تو اسماؤ آپ نے پڑھ لیا نا تو سننے والے دو مت کے لیے کیا آئے گا اسماؤ اسمان ٹھیک ہے زیادہ سنو مت زیادہ مارنے والی دو عورتیں مارنے والی دو عورتیں زارا با سے ہوتا نا مارنا تو اس کا مونس کیا آئے گی ازرابو کی مونس کیا آئے گی زربا زربا پولا کے وزن پر زرب تو زیادہ ماری دو عورتیں کیا آئے گا زر بیان زر بیان زیادہ مارنے والی دو عورتیں زر بیان زربا سے زر بیان جاننے والی سب عورتیں جاننے والی علیما یا تو آپ نے پڑھ لیا عورتوں کے لیے کیا آئے گا ہاں، جاننے والی علما علمیاتن علام علما علمیا نے علمیاتن علام جاننے والی سب عورتیں دو طرح آ سکتا ہے علمایاتن بھی آ سکتا ہے اور علام بھی آ سکتا علمایا علمیاتن اور علامن دونوں آ سکتے ہو جائے گا اسماؤ سے تو کیا آئے گا زیادہ سننے والے سب مت اسماؤ اسمان آسامیو اسماؤ مطلب تو اسماؤ اسمان اسماؤنا اسماؤنا بھی آ سکتا ہے اسامیو بھی آ سکتا ہے اسماؤنا بھی اور اسامیو دونوں ہو جائے گا فصل نمبر دس گیارہ دیکھ لیں بس میں رہ گئی بس اس میں زرد رہ گیا اور اس میں آلہ رہ گیا پہلا ایسا مکمل ہونے والا ہے کبھی بھی ہمت آپ نہیں کریں گے دیں گے دو دن میں انشاءاللہ شاء ہو جائے گی پہلا حصہ ہمارا مکمل دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا تو دوسرا حصہ تو جب تک پہلا حصہ نہیں آتا ہو دوسرا حصہ تو پھر آپ یوں سمجھیں گے شروع کرتے کیونکہ وہاں پہ تو پھر سارا ہی ہے